مرشد خواجہ محمد شفیع صاحب لانتیوں جو جمہوریت کو صحیح سمجھتے ہیں وہ تو ابو جہل کے پتر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ حق سمجھے پھر ابو جہل کو حق سمجھو اور حضرت آدم سے لے کر پڑھو جو باطل ہے وہ اکثریت میں آیا ہے اکثریت اور رواج سے ہمارا دین بالاتا رہے آج اکثریت اور رواج کو دین سمجھتے ہیں بےمان تیرہویں صدی لگی مارے شریف والے روپڑے فرمایا کیوں ارج کی کیوں خلیف فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا تیرہویں چودہویں پندرہویں میں آیا بیٹھا ہے تیرہویں میں حرام حلال تھا چودہویں میں حرام حلال نہیں تھا لیکن حرام کو حرام سمجھتے تھے گناہ کو گناہ سمجھتے تھے یہ ایسی سردی بدتر ہے کہ حرام کو جیز سمجھ کر کریں گے اور گناہ کو نیکی یا وہ تمیلات پڑھتے ہیں ان کی تو آواز بار دی اس کو نیکی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے انتہائی گنا ہے انتہائی لانت ہے عورتیں جو میلاد پڑتی ہیں ان پر لانت پڑتی ہے کہ عورتوں کو حکم ہے کہ تم اندر بیٹھو یہی تمہارا میلاد ہے اب ابو عنی رحمت اللہ علیہ کے وقت بیوی سیڑھی پر چل رہی ہے پوڑیوں پر مرد آ گیا اس نے کہا انہوں اوپر سیڑھیوں پر پیر رکھو طلاق نیچے والی رکھو طلاق وہ بیٹھ گئی سارے علماء سے پھرے علماء نے کہا طلاق ہے یا بیٹھی رہے یا اترے گی یا چڑھے گی طلاق پڑ جائے گی وہ امام ابو ہنی پرمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے وہ رسا آپ نے فرمایا لکڑی کی سیڑھی سے اتار لو نکاح بچ جائے گا یہ فقیر اور علماء سارے علماء نے یہی فتوا دیا ایک فقیر نے مریض کو بچا لیا حکیم جو تھا اس لیے جب تک فقرا کے ہاتھ تھے شعور تھے جب علماء کے ہاتھ آئے ہم مارے گئے دین سے بھی معروم ہو گئے اور ایمان سے بھی معروم ہو گئے اس ہزار بندہ اس سے شکایت ہے کہ ہزار بندہ مسجد میں نماز پڑھے گا مومن ایک ہی نہیں ہوگا کیونکہ زبانی کلمہ منافق بھی پڑھتے تھے جب مسجد والے نہیں ہوں گے باہر کہاں ہوں گے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے ایمان مانگا کرو رزق بغیر مانگے دیتا ہے ایمان جب تک مانگو نہ محبت نہ کرو وہ دیتا ہی نہیں ایمان مانگا کرو اللہ سے اب ایک کافر اس نے جنو پہنا اوپر تین کمیسیں چادریں اور چادر اوڑھ کر گیا اتنا کوئی فراست المومنین مومنی نا نور پہ نور اللہ معنی کیا ہے انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مانا بھی یہی ہے اس کافر نے کہا یہ مانا تو مجھے بھی آتا ہے مجھے ایسا مانا بتاؤ جو دل میں جگہ کر جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا سب نے کہا مانا یہ وہ جا رہا تھا اس نے کہا یار فقیر بیٹھا اس کو سوال کر وہ گیا آپ ایسے چٹائی پر بیٹھے تھے سیدھے سادے کپڑے تھے کیونکہ سادگی ہر نیکی کی بنیاد ہے اور عیاشی ہر گناہ کی جڑ ہے مومن کی تین نشا پانچ نشانیاں موٹی حوصلہ نیاز سادگی ادب اور رحم ہاں، یہ مومن میں صفات ہوتی ہے اور صفات ہی بہت ہے موٹی صفات بتائی میں نے اور بےمان کی غصہ بھیجا تکبر تکبر خاصا خدا کا ہے رائی کے دانے کے اندر کسی کے اندر تکبر ہوگا نا وہ بحث کی خوشبو نہیں دیکھے گا مالی امتیاز مالی امتیاز تو جہلانا ہے پیسے کوئی نہ مالی امتیاز پر ایک بزرگ نے چوٹ لگائی ہے وہ فرماتے دے پھول گلاب نظر دے وہ دریا دے پانی شراب نظر دے جنوں دا پیسہ عام ہو گیا دلے بندے بھی نواب نظر دے پیسہ نہیں ان اکرم کم ان دلہ ہے تم عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے متقی ہے یہ قرآن ہے دوسرے فرماتے آئے وہ وہ گریڈے تے ہورا بیٹھی ہوتی تھی کروڑ روپے کی کوٹھی دے وچے بیٹھی کھوتی ہے کھوتی بھی ٹنگ ہلا دے گی نا مراد اس کو سٹ کچے کمرے میں یہ کر کوٹھی کے لائق کی ہے کوئی آ گئے رت والی عورت بٹھا کوٹھی نہ بنا کوئی عورت اچھی لے لے یہ مالی انتیا فقیر کے پاس چلا گیا او فقیر مجھے بتا آج تک فراست بینو یار غیرت مند کیا کول خانی ہے ایسی کسے تو مجھے بھی آتے ہیں لیکن میں کسوں کا قائل نہیں ہے وہ تقریر ہے وہ سارا دن یار جھوٹے فسانے بھی لوگ سن لیتے ہیں اسلاف کے کس سے کرو تعریفہ کرو کسی کو کوئی دکھ ہوگا ہاں تبلیغ کرو گے تو پتہ لگے گا اتقو فراست المومنین اللہ اس کا معنی بتا فقیر آپ نے فرمایا ہوئے چادر اتار دے تین اتار دے تو نے نیچے کفر کی نشانی پہنی ہوئی ہے یہ اتار دے اس کا معنی یہ ہے کلمہ پر گیا لاکھوں علماء نے کافر کا مسئلہ حل نہیں کیا چٹائی پر بیٹھنے والے فقیر نے حل کر دیا بہرحال جب تک فکرا کے ہاتھ تھے شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے اب میں تمہیں کفر سناتا ہوں سکول والوں کا کفر غور سے سنو کتنے بڑے یہودی ہیں یہ کتنے بڑے کافر ہیں تمہیں ملا نہیں سنائے گا یہ بات اور ہائے انتہائی آخری بات اللہ غور سے سنو گے تو سمجھ آ جائے گی ان تن فول مومنین محبوب نصیحت فرما فائدہ تو اسے دے گی جنس کے اندر ایمان میری تقریر ایمان اور غیرت والے واسطے ہے بےمان واسطے ہے نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہاں، ہاں، سبحان اللہ نہ وہ سنتا ہے کیونکہ حسر وسنی نے مومن کی تین نشانیاں بتائی ہیں کہ دین کی بات غور سے سنے گا بےمان نہیں سنے گا نصیحت قبول کرے گا پھر اپنی غلطی تسلیم کرے گا یہ تین نشان یہ عام بندے کا کام نہیں ہے مومن کا کام ہے ہاں تقریر بھی ایمان والے کے لیے ہے بھائی غیرت والے کے لیے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے میں نے یار تین لاکھ بندہ تھا گجرات کوٹدو کرم پور تین ہزار بندہ میں نے سوال کیا وہ اچھے برے سربراہ کی نشانی بتاؤ خاموش بڑے بڑے پھنے کا وکیل وہ نام مراد جب تمہیں اچھے برے سربراہ کی پتہ ہی نہیں ہے کیا نشانی ہے پھر سورو ووٹ کیوں دیتے ہو مذاق کرتے ہو کسی نے سنا ہوگا وہ تو بتا دے گا تھا کوئی کرم پور کی تقریر میں اچھا برا سربراہ کی نشانی ہے بزرگ فرماتے ہیں لشکری کو ویک سربراہ کو مت ویک سپاہی بندے کا بیٹا ہے سربراہ بندے کا بیٹا سپاہی سور ہے تو سربراہ سوروں کا سور ہے عملے کو ویکو اس لیے ساتھی نے فرمایا گرگ میرا سگ وزیرا اور جب سربراہ بھگیار ہونا وزیر کتے ہو جاتے ہیں موش دربا میں شبد چھوٹے چھوٹے افسر چوہے کی طرح کترتے ہیں ارے چوہے سے مثال کیوں دی ایمان سو اسور کو مارو نا اتنا لوگ خوش نہیں ہوتے جتنا ایک چوہا مار لے اس لیے آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے افسروں کی چوہے کی مثال دی علیہ رحمت کی ای چنی ارکان دولت ملک ویرام جب فرمایا ایسے آ جائیں ملک تباہ و برباد ہو جائے گا ویران ہو جائے گا ملک سربراہ عملے کو دیکھو ارے عمر بن عبد العزیز بتی جلاتے تھے جب سرکاری کام کرتے تھے بتی جلاتے تھے سرکاری بیت المال سے جب گھر کا کام کرتے تھے دیا بھی نہیں جلاتے تھے اسلام نواز کے محلات دس مربع میں ہیں تیس لاکھ مہینے کی بجلی ہے ظالم بیس روپے یونٹ کر رہے ہیں تو نہیں دے سکتا غریب ہے اپنی بجلی آپ دے خدا کی قسم جج کی لیٹرین میں بھی اے سی ہے چار لاکھ تنخواہ دے رہا ہے لے رہا ہے ظالم بل جو تین سو روپئے کمائے ظالموں کو دے محکمہ مال انار وابڈا سکول کالج تحصیل تھانے پولیس فوج یہ سب بل ہم دے رہے ہیں سورا تو سرکاری بل لے دیکھو بجلی کا خسارہ ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے ایک کہنے لگا وہ نیادی ہے بجلی کا چوری میں نے کہا سور ہماری چوری نہیں ہے عوام جلا سکتی ہے سورو تم نہیں جلا سکتے تو مفت کیوں جلاتا ہے تنخواہ نہیں لیتا تیرا بل ہم کیوں بھرے بھائی مانو وہ ظالمو اب کفر سن لو سکول والوں کا غور سے کوئی بتا سکتا ہے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے رسول اور نبی میں رسول تین سو تیرہ ہے اور نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے آخر فرق تو ہے اب سن لو وہ مار سلام رسول نیلال تو آبید نیلا میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ میرے حکم اس اس کی کی اطاعت کی جائے قانون بھی میرے رسول کا چلے آتا رسول اس لیے ہے اور حکم بھی میرے رسول کا مانو یہ رسول ہے نبی نیا قانون میرا رب بناتا ہے اشاعت رسول فرماتا ہے رسول میں نبی کو اختیار نہیں نئے قانون لانے کا نبی کو بھی اس لیے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے قرآن نے خود فرما دیا میرے رسول اللہ تو آبے کو میرے رسول بھیجتا ہے اس لیے صرف میرے رسول کا قانون حکم چل سکتا ہے باقی کسی کا نہیں چل سکتا تین سو تیرہ رسول ہیں نبی بھی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے جب قانون کا تبادلہ ہوا اللہ نے رسول بنایا خود ارے رسول بھی قانون نہیں بنا سکتا سوائے رب کے اشاعت رسول کی معرفت غور سے سننا پھر آپ کو جمہوریت کے کوفر بھی نظر آ جائیں گے جم لانتی چوڑے میراسی تم قانون بنا رہے ہو پھر سمجھ لو رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے چار اولو رسول بڑی کتابیں لائے باق باق لے آؤ ایسے نہ ہو تو تو میاں علم نکرا نکرا جزوی اور ناقص ہوتا ہے ایک شہر کے آٹھ سکول آٹھ نصاب دنیا میں تو کروڑوں نصاب ہیں تو جزوی ہو گیا ارے ناقص جا مرضی آیا بدل ڈالا بات سمجھائے ناقص بدلا جاتا ہے کامل نہیں بدلا جاتا رحمان علم علام القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا یہ جامع ہے کائنات کے لیے ایک ہے اور کامل ہے بدلا نہیں جاتا بھائی مانو جزوی اور ناقص کو الف نام نہیں لگ سکتا جزوی اور ناقص علم ہو نہیں سکتا بھائی بےمانو اب اور مزید صاف کروں ہاں کتاب یہ نکرا ہے کتاب بات نہ سمجھو تو میرا قصور نہیں ہے کتاب جو ہے یہ نکرا ہے جب الکتاب کہو گے قرآن مجید ہو یہ لفلام کے تقاضے ہیں دنیا کی کوئی کتاب الکتاب نہیں ہو سکتی ارے بےمانو دنیا کا کوئی علم العلم نہیں ہو سکتا ایسے حدیث پاک کے معنی ہر کچھ کر لیتے ہیں پروفیسر کہتا ہے جی میں عالم ہوں میں نے کہا استنجے کا طریقہ بتا پانی سے کہو وہ تو عالم کیسا ہے تو تجھے استنجے کا طریقہ نہیں سن لو پانی سے استنجا کرنا ہے سارا ہاتھ نہیں مارنا صرف یہی انگل مارنی ہے پہلے جب صفائی ہو جائے پھر یہ پھر یہ آخری پھر یہ مارنا ہے سارا چمبا یا کلخت کیوں ایک انگل مارے گی تو لکھا ہے شہوت میں آ جائے گی پہلے دو انگل مارے اس کے ساتھ ہی صاف کر دیں پھر تینوں ملا لیں مولانا روم صاحب نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے بجودی خاند خبیس فرمایا علم قرآن تفسیر حدیث ہے جو اس کے سوا پڑھے گا خبیص بن جائے سبحان اللہ بے شک نعرہ نعرہ تکبیر رسالت نعرہ تحقیق مفکر اسلام خواجہ محمد شفیع صاحب سعدی علیہ رحمت نے فرمایا علم راہ حق نہ نمایت جہالت است جو علم اللہ کی راہ نہیں دکھاتا وہ جہالت بے شک بے شک لیکن یہ باتیں ساری میں ضمن کر رہا ہوں جو آخری بات ہے وہ رسول اور نبی کا فرق سمجھ جاؤ گے پھر تمہیں ان کا کفر پتہ لگ جائے گا کہ ان کا رسول بریٹش ہے انہیں نے برے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بھی بریٹ کو مانا ہے اور آپ کا ناسخ بھی بریٹ کو ماں چوت کو مانا ہے بہن پر چڑھے کتے سور جب تم اس کا قانون چلاتے ہو قانون اعلی چیز ہے پھر کیا نکاح پھر ماں سے زنا کرو جب تمہارا رسول ہی ماں سے نگنا کرتا ہے بہن سے زنا کرو سب جو مرضی آئے کرو تمہارے لیے کوئی شریعت ہے نہیں بھائی مانو منافق مت بنو کہ لبادہ مومن کا اور اندر کافر چٹے ڈگے یا کافر بن جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ منافق نہ بنو منافق بہت دھوکہ دیتا ہے در کے لس والے مومن کے لیے دو آیات ایمان کی پہچان کے لیے سورت بکرا میں کافر کے لیے بھی دو منافق کے لیے اللہ نے پانچ چھ آیاتیں اتار کر سمجھایا ہے منافق ایسا بدتر ہوتا ہے منافق بہت کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے اور ان کے منافق ہونے میں شک نہیں ہے کیونکہ و نور بزرگ فرماتے ہیں بہر لکھا ہے و نور اندر بنتے ہیں سوروں کے سور وہ میاں بے وقوف سے بے وقوف بندہ اٹھ کھڑا ہو جو بالکل پاگل سمجھتے ہو اسے کہو پرزا خراب بنائے اس فیکٹری کو اچھا کوئی کہے گا کوئی بدترین بے وقوف بےمان ترین کوئی گندے سے گندا بندہ پرزا خراب بناتی ہے اس فیکٹری کو اچھا نہیں کہہ سکتا بےمان ترین آخری حد ہے اور بے وقوف ترین بھی آخری حد ہے نہ میں پوچھتا ہوں کہ پرزوں کی شکایت کرتے ہیں فیکٹری اچھی ہے یا تو کوئی پرزا اچھا دکھاؤ اگر پرزا خراب ہے تو فیکٹری بےمانوں کدھر اچھی ہے جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے وہاں لڑکیاں جب آل جزا سونا یہودی فکر عورت کا مرد بنے ہوئے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا اب نہ باقی نہ رہی تو جب میں آئی نہ اے کشتا ہے سلطانی اور ملا پیری فرمایا تیرے روشن زمینی رہی کتوں ہیں تے کو بادشاہ پیر تے ملا کشتا کر دیتے کشتا جی دھاتی ہوئے اپنی حالت تے نہیں بن سکتی بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہے اکبر البادی فرمائے تو سادو مردہ نہیں ٹرتا پاکستانی قوم کو دیکھو اے مردہ بھی ہے ٹرتی ودی ہے الجزائر کو فرانس نے فتح فرمایا کیتا فرمائن اللہ نے کیا اب وہ بغاوت ہو گئی تو انہوں نے کہا جو آپس میں مشورہ کیا کہ فتح نے ہمیں مثبت اثرات نہیں دیے منفی اثرات دیے ہیں کیا وجہ ہے ایک یہودین عورت عورت سے بھی ہم کم تر ہو گئے یہودین عورت نے کہا میں آپ کو یہ مسلم ولڈ کتاب پڑھ کے دیکھ لکھی ہوئی ہے سب ان یہودی کو لکھی ہوئی ہے میری بات نہ مان کتاب مسلم ورلڈ لے کے یہ واقعہ پڑھ لے اب انہوں گئی یہود نے کہا میں جائزہ لگا کے بتاتی ہوں کہ فتح نے تمہیں نفع کیوں نہیں دیا پھر کر آ گئی ہاں اس نے کہا تم نے ملک جیت لیا ہے مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے جب تک دنیا میں اسلام ہے مسلمانوں کے دل میں وہ کٹ جائیں گے تمہیں نہیں مانیں گے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرو پھر بردی دنیا میں بات چیت کرو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان پھر اسلام سے دور یہ نہیں ہو سکتا ان کو عورت کہا ہو سکتا ہے تم ان کو نہیں ان کی عورتوں کو بے دین کرو بے پرد کرو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پیدا ہوگا محمود کا دن بھی نہیں ہوگا بے ادب ماں باد اب اولاد جن سکتی نہیں مادا نے زر مادا نے فولاد بن سکتی نہیں اللہ اقبال فرمے وہ سکول والی مادا نے زر ہوتی ہے نرم ہوتی ہے وہ عزت لٹا دیتی ہے جب وہ خود نرم ہے سخت بیٹا کہاں پیدا کرے گا صلاح الدین ایوبی کی قبر پر یہودی نے لات ماری ہے کہ ہم نے تیرے سارے قرضے جو تم ہماری عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے سب ہم نے اتار لیے وہ حضرت آدم سے لے کر کوئی بیٹھا ہو یار اٹھ کر جواب دے حضرت آدم سے لے کر مجھے دلی سے دلی مشاہدے پر بات کر رہا ہوں کوئی دلی سے دلی بے غیرت سے بے غیرت مجھے حکومت دکھاؤ جو غیر ملک کی جنگ کو اپنے ملک کے اندر آنے کی اجازت دی ہو پیسے کیوں دیتا ہے یہ اس کا جواب ہے مجھے لکھا تھا کوئی دلی حکومت مجھے بتاؤ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو کسی نے شواہد ہیں تاریخ ہیں پڑھو آنے کی اجازت دی ہو پھر سور ظالم واشی درندے کتے کے بیٹے سور کے بیٹے بدماش حکمران ہوئے ہیں بخت نصر جیسے مسلمانوں غور سے سنو بیٹھے آئے ہر قسم کا بندہ مجھے ایسی کی سور سے سور بدماش سے بدماش حکومت دکھاؤ خود تو مارتے رہے ہیں چنگیز خان صاحب یہ تو ثابت ہے مجھے کوئی سور بدماش حکومت دکھاؤ کتے کی بیٹی دکھاؤ کہ اپنے ملک کی عوام کو غیروں سے مرایا ہو یار نہیں بات سمجھ آئی بات سمجھنے کی ہے کوئی شوائد تاریخ پڑھنے والا بتائے کسی سور حکومت نے غیروں سے اپنے کو مرایا ہو یہ تو ثابت ہے کہ خود مارتے رہے ہیں یہ تو بہت بخت نصر تھا چنگیز خان تھا دو بڑے حکمران ہوئے ہیں دنیا کے کافر بخت نصر اور نمرود اور دو مسلمان ہوئے ہیں دنیا کے بادشاہ سکندر ذوالکرنین اور سلیمان علیہ السلام بخت نصر بڑا ظالم تھا بستیوں کا بستیاں مسلمانوں کو تباہ کر دیتا تھا دنیا کا بادشاہ بنا ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو سکولوں کے لیے ایسے پیسے دیتا ہے وہ اے وہ تعلیم والے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں ایسے بے غیرت پیدا ہو رہے ہیں کہ بتیس اڈے ہندوستان نے نہیں دیے انہوں نے دیے ہیں اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں ایسے سور واشی کہ غیر سور ہو تم خود مارو بھائی مانو غیروں سے کیوں مراتے ہو سور ہو تم گولیاں مار کے عوام کو برباد کرو اور لانتی ہو تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا اپنے مارنے سے بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہاں۔ اس نے کہا عورتیں کس طرح ہو سکتی ہیں بے پرد بے دین اس نے کہا یہود عورت نے مسلم بٹ نام ہے کتاب اس کا لے کر پڑھ لینا میری بات پر یقین لکھ خود یہودی رہے ہیں ہو سکتی ہے عورت بے پرد اور بے دین کہا کیسے اس نے کہا ان کے ملک میں سکول کھول دو سکول سکول کھول دو اور بے پرد بھی ہو جائیں گی اور بے دین بھی ہو جائیں گی اخبار میں آئے پانچویں مہینے سے لے کر اس مہینے تک ستارہ ہزار دو سو ستر لڑکی سکول کی نکل گئی ہے یہ اخبار میں خبریں اخبار میں یار جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے کوئی بندے کا بیٹا دکھا دو سور کا بیٹا دکھا دو مجھے جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے وہاں لڑکیاں بچتی ہیں پھر ارباں ڈالر وہ دیتا ہے ذریعہ سوچو تمہیں کفر کی میں تمہیں فکر دے رہا ہوں جو کافر کیا چاہیے اللہ نے فرمایا لا یا لو خبالا وہ کافر تمہاری تباہی میں کسر نہیں چھوڑیں گے تم سچ کم ہس تسو وہ تاریخی اچھائی کافر دکھ ہے وہ تو سب کم سیاتی یفر بےحا بیماریاں مصیبت کافر دا خوش ہے بےمان دے قطرے پلے دے سور حکومت یہ دس دن پہلے گئے ہیں بےمان اور میں نے شعر بنایا ہے کہ نواز آگے شباز آگے قوم کیتے عذاب آ گئے یہ پنجاب سرے کیے سمجھی بیٹھے ہو سن یار یہ سرے کی دہ بنے نواز آگے شباز آگے قوم کیتے عذاب آ گئے زرداری عمران دوویں گندے پر یہ سب تو ود خراب آ گئے قوم کیتے عذاب آ گئے جرمانے بے انداز آ گئے ٹیکس بے حساب آ گئے قوم کیتے عذاب آ گئے یہ غلام آ گئے دے محرم ماہرم راز آ گئے قوم کیتے آگے رل مل یارو منگو دعوے ہوئے برباد آ گئے قوم کیتے عذاب آ گئے کراچی سن پینتالی کی بات ہے سن پینتالی کی بات ہے میں کہتا ہے عملے کی میں نے بات کی میں نے کہا پاکستان کا عملہ سور ہے مجھے ایک ریلوے کا افسر کہتا ہے کہ سوروں کا سور ہے یا سور ہے میں نے کہا کیسے رونے کی بات ہے اوے سور اگر خزانے کھا لیے تو تیرے عملے کھا گئے آ کر تو عملے پر عوام پر پڑ گیا لانتی عوام ایک ایل اے نے کہا سچ اس نے کہا ہوئے لوگ گئے بھی اتنا بجلی مانگی ساڑھے سولہ ستارہ سو روپے اٹا ہوئے اکے گنجا بجا بادشاہ ماں کو آکھے مٹھی مرد پیو کو آکھے زیر دبا اگے دعا منگ دے گنجے دے نا نہیں نہ بد بہت خطرناک ضرورت عامہ دی شائے غور سنو ہے موسیٰ مسلمان سنویں دی مسلمان آلہ دماغ آلہ فکر دا مالک ہوں دے ہاں، ایمان مانگ اللہ کنو عوام کو ضرورت دی شے جیوے لیوے اسی طرح دے جس طرح لے اسی طرح دے زیادہ نفع نہ کرے اسی حضرت آدم سے لے کر کوئی سور بہن چوت کتے کا پتر مجھے حکم دران دکھاؤ کہ ضرورت عمادی شاہ اتنا مانگی عوام کو سور گیارہ سو روپے تو نے لی میدا نکالا قوم جو مر گئی ہے جو قوم ظلم کے خلاف نہیں اٹھاتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے میدا نکالے سوجی تو تو پانچ سو روپئے مان دے عوام کو سور پھر بھی تجھے نفع ہے تین ہزار کا میدا جا رہا من پیچھے ساڑھے سولہ ستارہ سو آٹا گیارہ سو اتنا نفع بولتی نہیں کہ اس نے کہا سوروں کے سور ہے میں نے کہا کیسے کہا کہ جو انجن ہے نا ریلوے کے ریلوے کے انجن یہ ڈرمو کے حساب سے مبلیل ان پہ تبدیل ہوتا ہے بات سمجھ آ گئی یہاں تک نہیں ڈرمو کے حساب سے کہتا ہے یہ سور کے بچے کاغذوں پر کرتے رہے ادھر نہیں کیے اسی ارب کے انجن کباڑے میں بیچ کر کھا گئے سور کا بچہ تو اسی ارب کے اور منگا رہا ہے ان سے کیوں نہیں پوچھتا کہتا ہے کھانے وال سے لے کر لاہور تک پہلے موٹریں کاٹ کر بیچی پھر تاریں بیچ گئے میں نے کہا پھر یار سوروں کے سور تو سکول والے ہو گئے کیوں عالم کو تو چپڑاسی نہیں لگاتے یہاں کچھ بھرکنے لگا میں نے کہا یہ کیوں پرزوں کی شکایت بےمان فیکٹری کی تعریف پھر بڑے زور سے اسے سر ہلانا پڑا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرتے مرتے کیوں جو میں نے ابتدا کر دی نا کیونکہ مومن جو ہے وہ مبتا پر دھیان رکھتا ہے کافر بےمان ماں حاصل پر رکھتا ہے دیکھو حفیظ جلندری مبدا فرمایا یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد وہ مبدا سکول ہے ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول کیا میں جا رہا تھا مظفر گڑھ میں نے یہی شیر پڑھا آج سے کوئی دس سال کی بات ہے ڈرائیور میرے سے چیڑ پڑا اس وقت اب تو سپاہی سنو ان کی ماں کیسے چودی رکھی ہے ٹیکس اور جرمانے والے کی حضرت علی فرماتے ہیں شب رات توبہ قبول ہوتی ہے فاسق کی فاجر کی زانی کی ماں سے زنا کرے سود کھائے اس کی کافر کی توبہ ہوتی ہے لیکن جو حکم ران ٹیکس لگاتے ہیں جرمانہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ ٹیکس جرمانہ حرام ہے یہ ہے حقوق انسانی میں حقوق و لباد میں ہے اس دن ان سوروں کی توبہ نہیں ہے معلوم ہوا یہ پکے جہان بھی ہیں ٹیکس حضرت لکھتے ہیں ایک حکومت کے بندے کا لاشا پاک آیا تھا حضرت امیر عمر سے کھڑے تھے ایک بندہ آیا جن بھی اس نے کہا اوے حکمران اگر تو ٹیکس اور جرمانے نہیں لگاتا تھا پھر میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں پوچھا حضرت امیر عمر سے آپ چلے گئے وہ پوچھا یہ کون تھا وہ فرمائے یہ خضر علیہ السلام تھا وہ معلوم تھی اسے پتا تھا کہ اس کی توبہ نہیں ہے اس کے لیے مغفرت کیا کرو دنیا دے بدترین حکومت پاکستان کی بدترین اور دنیا میں بے غیرت عوام ہم جیسی ہے کہ لڑکا برباد ہو جاتا ہے لڑکیوں کو صبح سکول لانتی گھر بٹھا تھی بہن باہر نکالنے کی چیز ہے مر جو گئے ہم مر گئے کراچی میں سان پن سنو یہودی فکر میں تمہیں کفر کی آگاہی کرنا چاہتا ہوں تیری مرضی سوچے یا نہ سوچے اور میں یہ جان کی بازی لگا کر باتیں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھنا بے وقوف ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس تک یہ تبلیغ ہے ہاں ہم بیا قتل ہو کی ہے یہ تقریر نہیں ہے یا ہم قتل ہو گئے یا ہماری حکومت آ گئی دو چیزیں ہیں سر کی بازی ہے مجھے مسلمان کہتا تھا ایک یہ انگریز کا کھوکا ہے یہ مسلمان کا مسلمان وہی چیز مجھے بھول گئی مثال دوں کہ بارہ روپے کی دیتا تھا انگریز وہی چیز تیرہ روپے کی دیتا تھا تو انگریز اس سے لیتا تھا میں نے کہا دیکھو یار مر جو گئے میں نے کہا وہ نا مراد یہ تو روپیہ اوپر زیادہ کیوں دیتا ہے ادھر سے لے وہ کہتا ہے مجھے کہ ہم تمہیں کیا بتاؤں مسلمان تم سمجھدار ہو جائے گا اسے پتا نہیں کہ یہ مرے ہوئے ہیں بتائیں تو کچھ نہیں ہوگا اقبال نے جو اکبر آباد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے تو نہیں ٹردا پاکستانی قوم دیکھو مردہ ہے اتنی ٹردی ہوتی ہے ایک دن میں نے اسے یہاں پکڑ لیا میں نے کہا میں تمہیں آج ماروں گا اکٹھے کام کرتے تھے ایک ہی جگہ اچھا وہ کہتا ہے قسم اٹھا تو مسلمانوں کو نہیں سنائے گا میں نے کہا نہیں سناؤں گا اس نے کہا یہ چیز ملتی ہے گیارہ روپے کی مسلمان دیتا ہے بارہ روپے کی تم ہمارے دشمنوں میں ایک روپیہ نفع تمہیں کیوں دوں اگر دو روپے دیتا ہوں دیتا ہے سور ذہن دے اپنے ہم کیا لیں گے لاکس او لیور برادری جو سارے اسرائیل کو پیسے جاتے ہیں کیپری ہمارا ہے تبت ہے صوفی ہے نہیں لکس لیں گے سن لائٹ لیں گے لائف بوائے اور دوسرے نام بھی آئے انگریزوں کے نہیں کچھ مجھے آتے نہیں جس کا پیسہ سارا اسرائیل پر جا رہا ہے اور مسلمانوں غیرت جو نہیں رہی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے چاہے لپٹن سپریم ٹپال چاہے بہترین دانے دار چاہے پاکستان کی ان کی مدد کر رہے ہیں ہم پیسہ ان کی طرف جا رہا ہے یہ لپٹن بروک بانڈ سپریم یہ سارے لیور برادری کی ہیں یہ ہندوستان بیٹھتے ہیں ادھر دوسری بات یہ سن انچاس کی بات ہے حکومت چلی گئی تھی کراچی کا بدہ تھا میں باتیں کر رہا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا کہ میں آپ سمجھدار نظرتے ہیں میں نے کہا سمجھدار نہیں ہوں میں کہتا ہے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں غور سے سننا تمہیں کفر کی پہچان آ جائے بچ جاؤ گے ہمارا اسلام کفر کی ضد ہے قول میں اقوال میں اعمال میں سب ایک نہیں ہو سکتا نہ تعلیم نہ علم نہ عمل نہ کیوں ایک نہیں ہو سکتا کافر کا ہمارا ایک ہو ہی نہیں سکتا اس نے کہا کہ میں ہمارا چاچا ذات بھائی تھا اسے انگریزوں نے کرانی کیا کرانی کراتے ہیں انگریز ہاں تو انگریزی پڑھ رہا ہے وہ قرآن مجید اس نے لیٹرین میں رکھا ہے لانت تیری لانت سڑکوں پر کلمہ شریف لکھے ہوئے ہیں وہاں ایک بندہ رہتا ہے اور جو بڑے بڑے یہودی ہیں نا وہ اپنے کتوں کے نام امبیا کے رکھے ہوئے ہیں اسی طرح بلاتے ہیں ہماری غیرت کی ہم مر گئے جو یہودی فنافی شیطان ہے جو ہماری حکومت ہے یہ فنافل یہود ہے جو عوام ہے فنافل حکومت ہے ہاں یہ یہودی ان کی یہ ہماری حکومت ہی ان کی دوست ہے شیر شیر شیر کتے دے پتر شیر نہیں شیر اسے کہتے ہیں جن کا دنیا پر روپ ہو عوام کو مارنے پر شیر نہیں کہتے گدڑ کہتے ہیں گدڑ باہر رام رام تھا ہمارے لیے شیر بن گئے پتہ ہی نہیں شیر امریکہ کہے نا ہماری حکومت کو ماں کو چود سے چودنے لگ جائے گی یقین سچی بات کر رہا ہوں جھوٹ نہیں ہے گدڑ ہے یہ شیر کہاں سور کے بچے شیر ہمارے لیے یار کلاشن کو پہلا بستی لوٹ لیتا ہے تو جن کے پر میزائل آئٹم بم رکھے ہوئے بوز دلو سکول اور عوام کے پر ظلم کرے یہ کون سی بہادری ہے طاقتور اسے بہادر اسے کہتے ہیں جو کسی طاقتور سے حملہ کرے وہ بہادر ہوتا ہے اسے بہادر نہیں کہتے بزدل دل جو عوام پر ظلم کریں ایمان سے حق حکال مارے ان کے پیشاب نکل جاتے ہیں ہمارے لیے دیکھو ہاں۔ کرانی کہتے ہیں قرآن مجید پر ہماری جگہ پر ایک پیرن تب بھیلا تھا وہ سور کا بچہ ہوا اسے زمین دی بہت اور ججی میں اسے کرسی ملتی تھی قرآن پر کھڑا کر کے نہلاتے ہیں اسے کرانی کہتے تھے ہم نے دیکھی ہے نا وہ حکومت آپ نے دیکھی ہمارے چاچا بادشاہ کو کرا نہیں کیا پھر آپ لے گئے وہاں اپنے وطن میں وہاں انہوں نے خفیہ ایجنسی میں رکھ لیا بھی انہیں سمجھا یہ تو ختم ہے جو قرآن پر نہایا ہے سور آپ کو خود بخود ختم ہے وہ کہتا ہے ایک کمرہ تھا جو بالکل نہیں کھلتا تھا نعرہ نعرہ تکبیر رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت میں نے پوچھا وہ کمرہ کیوں نہیں کھلتا انہوں نے کہا پوپ بند کر گیا ہے دو سال سے جو کھولے افسروں کو بھی حکم نہیں ہے اس کو گولی ہے تاکہ اس میں ایسے راز ہیں کہ مسلمانوں کو پتا نہ لگے اگر لگ جائے تو کیا ہوگا یہ تو ان کا ذہن میں ان کا چابی ایک بڑا افسر ہے اس کے پاس ہے میں کافی تو فیسے بن چکا تھا میں اس کا کام کرتا سودے سود اسے مزید میں نے ایسے باتیں کی اس کو یقین ہو گیا کہ یہ فارغ ہے اس نے مجھے دو بجے رات چابی دی کہا اس کو دیکھ کر دروازہ بند کسی کو پتہ نہیں لگے کہا حکومت تمہیں گولی مار دے گی مجھے بھی میں دیا دو بجے دروازہ کھولا تو اندر کھا لیتا در کمرہ وہ ہے بہن چود میں نے اتنا اس کی چھ مہینے خدمت کی اندر ہے بھی کچھ نہیں ہاں۔ پیچھنے ہٹنے لگا تھے دیکھا چار فوٹو کھڑے ہیں دیوار پر اور تم کے غور سے سننا دیکھو ان کے ذہن ہے یا اعلی فکر کا مالک مسلمان تھا افکار بلند تھے عزائم بلند تھے ہمارے عزائم پست سکولوں کے عزم پیٹ ہے حکم ارادے ہیں دنیا کے بادشاہ بن جائے ہاں۔ قومیں وہ ترقی کرتے ہیں سورو جن کے عزائم بلند ہوں آرزو میں پست آ جاتی ہیں حضور ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک صحابی نے کمرہ بنایا باری رکھی از میں بلندی دا سبق سنو صحابی باری کیوں رکھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاواں یہ ہوا دی خاطر آفر میں نے تع ارادہ کران سن سا ہا د خود بخود آئی مانو جو قوم ملک دی خدمت کروں تو روزی تو خود خود آ لیکن تمہیں کیا آزم بلندی کا بھائی ہو تم جہلوں کو کیا پتا کہ آزم بلندی کیا ہو ہے پیٹ مسلمانوں وہ تو وہ تو علم ہو گیا تعلیم فرض وہ فرض عین ہے علم و تو اللہ کل مسلم اور یہ تعلیم ہے حساب کتاب لکھنا اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے تمہیں لکھنا سکھایا دوسرے کو لکھ دو معلوم چاہیے یہ کفایا ہے بے شک ہمارا ہے حساب کتاب اور لکھنے کا لیکن بزرگ فرماتے ہیں جو فرض عین نہیں پڑھے گا فرض کفایا پڑھے گا وہ تو درندہ بن جائے گا لیکن فرض کفایا تب ہے غور سے سنوئن سوروں سے جو قوم کو علم جب مقصد قوم ملک کی خدمت ہو مقصد دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی بیٹھا ہو جب مقصد پیٹ ہو اسے ہنر کہیں گے علم تو علم تعلیم بھی نہیں کہیں گے کوئی ہے جس کا مقصد کہوں ملک کی خدمت ہو سوا پیٹ کے بتاؤ مجھے تو بے مانو جب مقصد پیٹ ہے پھر یہ ہنر ہے پھر میئر شاہ صاحب نے فرمایا موجودہ تعلیم ہنر ہے ترقی اسباب معیشت ہے فرمایا وہ بھی ہر باتوں میں اس کو علم کا درجہ لوگوں کو جہل و جہل بنا دیا سبحان سبحان اللہ اللہ تو دیکھا ایک عورت کا فوٹو تھا کیا ہے حکم میں نے کہا ختم شریف کا ٹائم پورا جی، جی۔ اچھا چیز ہم نہیں کرتے اس پر پابندی ہے سخت او بابا بالکل نہیں کیسے چلائی چیز صاحب دی پرچار چیز صاحب کوئی دیکھو صحیح سارے درویش ہیں جے جہرے وی لاکھ روپیہ دیتے یہ درویش ہیں دیتے نا شو جی ولا جو سارے درویش اتنا پیسے ہیں جو ولا سارے تو ہیں بیس تری لاکھ روپیہ لگ گئے سات مہینے جیل چیری بس کیسٹ بھی پابندی ہے تو ایک عورت کا فوٹو با پرد کھڑا تھا برقع ٹوپی والا نیچے لکھا ہوا تھا یہودیوں کا زیوال مسلمانوں کا عروج دوسری کالے برقے والی کھڑی تھی اس کے نیچے انگریزی میں لکھا ہوا تھا اس کراچی کے بندے نے مجھے حال سنایا اس کے چاچا اس دیکھا تھا اس نے وہ مر گیا اس نے اپنے چاچا ذات کو سنایا اس نے مجھے اس کے نیچے لکھا تھا یہودیوں کا عروج شروع اور مسلمانوں کا دیوال شروع آگے بے پرد کھڑی تھی اس کے نیچے لکھا تھا کہ یہودیوں کے عروج میں اضافہ اور مسلمانوں کے دیوال میں اضافہ آگے کھڑی تھی ٹیڈی لباس اس کے اس کے نیچے لکھا تھا کہ مسلمانوں کا دیوال اور یہودیوں کا سمجھ آئیے بات نہیں آئی وہ سمجھ آئیے ذرا ایک روپیہ نفے کا نہیں دینا اربا ڈالر سکولیں گے دینے لگے وہ سمجھ آئیے نہیں آئی میں آ کے بند کر دے چابی بن دیتی

ہوں دکھا ہوں آپ ہی مرے یہ سارے دی چو تمہاری اور ایمان لالا کو سادہ کیا کرے کیا دھیان کرے جنہیں کو اتنا غیرت کا نہیں اللہ تعالی معاف کرے ایوب خان غیرت والا میں یار ٹائم خرم یہ ٹھیک ہے معیشت والا میری تقریر ہے تو کو معیشت سمجھے سمے الحمد للہ نماز پڑھ گئی مطلب۔ پڑھوں چا ختم میں دے یہاں کے آ نماز پڑھ دے بلا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرِ تنزل الملائکت وروح فیہا بیدن ربهم من کل عمر سلام ہے یا حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفرہ انہو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الله اللہ لم یلد ولم يولد ولم يكن له اللہ احد بسم اللہ الله احد الله اللہ لم یلد ولم ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ قل هو الله احد اللہ لم یلد ولم يولد ولم يكن اللہ كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغلوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولائک اللہ دم ربہم و اولائک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فی سبحانک اللہم و تحییتهم فی سلام و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجال و داکر رسول اللہ و ختم النبی و کان اللہ بکل شہن علیہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ وصل اللہ تعالی علی آخر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ازواجہ و علی ذریعتہ اجمعین برحمت کا یا رحم الراحمین یہ کیا ہے اقبال اقبال صاحب دی بستی اقبال نگر لکھ ٹھیک ہے کیا لکھے بستی اقبال اے ٹھیک ہر کہیں بھائی بستی

اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ربنا ولکم تعالی بخش کرے بی دعائی منگو چاہوں گی مغفرت کیتے جرے اندر بھائی ہیں اللہ تعالی انہیں دی آمد خیر دی کرے صبر دے دے انہیں دی زندگی دراز کرے سو روپے دیں چاہیے میرے پیسے نہیں